بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نا نال جڑو بے با مہربان مچرے مالو ہے طوحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا با قرآن اس گلوں نازل نہیں کیو جے تم مشقت میں پہ جائیں إلا تذكرة لمن يخشى بلکہ اس شخص کی نصیحت وقت ہے جڑو اللہ تعالیٰ تے ڈرے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اس ذات کی طرف نازل کی ہوگی ہوئے جس نے زمین تا اچھا اچھا آسمان بنایا الرحمن علی العرش استوى جڑو مچ مہربان ہے اس نے عرش پر تجلی فرمائی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا اس سے وہ ہے جو کچھ اسمانہ میں ہے تو جو کچھ زمین میں ہے تو جو کچھ انہوں کا بشکار ہے تو جو کچھ اس مٹی کا हेठ ہے جنہی گلی ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى سے وہ ہے جو کچھ اسمانہ میں ہے تو جو کچھ زمین میں ہے تو جو کچھ انہ دعاں کا بشکار ہے تو جو کچھ گلی مٹی کا ایٹ ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تو جے تم اچھے اچھے گل کے پھر وہ تا بے شک راز کی گل نہ سگوں اس نے بھی چھپی بھی گل نہ جانے الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وہی اللہ ہے اس نے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اس سے ہی گا سونا سونا نائے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى تو کیوں تو انہوں موسیٰ علیہ السلام کی گل پجی ہے إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى جس ویلے انہوں نے آگ دیکھی تا اپنا کارانا نہ کیوں تم ذری کھڑو منا اگ دسی ہے ہو سکے ہوں اس بچو تھارا وقت ہے کوئی انگاروں لے آؤں یا منا اگ کھولوں رستہ کو پتو لگ جائے فلما اتادا نودی یا موسیٰ پھر جس ویلے وہ اگ کھولے پجیا آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام لو بے شک تھارو رب ہوں تو اپنی جتیں لا چھوڑو تم تو آگا سچا مدان مائیں